ابو موسا نے بیان کیا ان سے حسن نے انہوں نے حضرت ابو بکرا رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھیالیس